بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما

قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا

اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وفہما آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ آیت نمبر گیارہ سے لے کے آیت نمبر تیرہ تک پڑھیں گے اللہ رب العزت آیت نمبر گیارہ میں فرماتے ہیں کہ ویزا اور جب کیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو لا تفسدو نہ تم فساد پھیلاؤ فل عرضی زمین میں قالو تو وہ کہتے ہیں ان نما نہنو بے شک ہم مسلحون اصلاح کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں کبھی یہ کافروں کے پاس جاتے ہیں کبھی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں ان کی باتیں ان کو بتاتے ہیں ان کی باتیں ان کو بتاتے ہیں ان سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیوں زمین میں فساد پھیلاتے ہو کیوں فسادی بنتے ہو اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہو تو آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سب فساد کی غرض سے نہیں بلکہ اصلاح کرنے کے لیے کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اعلی آگاہ ہو جاؤ خبردار سن لو ان بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد پھیلانے والے ہیں یہ جو ادھر کی باتیں ادھر جا کے بتاتے ہیں ادھر کی ادھر یہی فسادی ہیں ولا کلا اور لیکن نہیں وہ یشعرون شعور رکھتے وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں پھر اس کے بعد ایک بات تو یہ کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں اور دوسری بات جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بالکل ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کے آئے مہاجرین ایمان لے کے آئے جیسے انصار ایمان لے کے آئے تو یہ منافق صحابہ اکرام کو مہاجرین کو انصار کو کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہیں جو ایمان لے آئے نبی نے اشارہ کیا تو اپنا تن من دھن قربان کر دیا ہم کوئی بیوقوف ہے کہتے ہیں وہ ادا اور جب قیلا کہا گیا لہم ان کو جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آمینو ایمان لاؤ کما جیسا کہ آمن ناسو ایمان لائے لوگ کالو تو وہ کہتے ہیں انو مینو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسا کہ آمن صفحا او ایمان لائے بے وقوف منافقوں نے صحابہ اکرام کو بے وقوف کہا اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا کیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ آگاہ ہو جاؤ سن لو ان بے شک وہ صفا ہاؤ وہی بے وقوف ہیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے انہوں نے کہا مہاجرین انصار بیوقوف ہیں اللہ نے کہا نہیں آگاہ ہو جاؤ غور سے سن لو صحابہ کرام بیوقوف نہیں بلکہ ان یہ جو منافق ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا ان نہ بے شک وہ ہم صوفہ وہی بیوقوف ہیں ولا کلّا اور لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم خود بیوقوف ہیں وہ ان الحمد للہ رب العالمین